جب کوئی بدلنا امام کو پہلا رکو نہیں جانا امام کو پہلا نہیں جانا امام کو پہلا نماز نہیں کرنی امام کو پہلے نماز مکانی

دل کرے اب دیکھو میں ایک کتاب پیش کرنا مولانا شیخ الحق محمود حسن صاحب سبا نمبر ستانوے ایلا الدلہ اس کتاب کا نام ہے دیکھو قرآن مجید کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ مولانا لکھ دیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

امام پڑھتا ہوں جہاں مقتدی آئے آ کے شامل ہوئے تو سنا پڑھے مولانا وہ کیوں پڑھے یہ تھوڑی کتاب نہیں میں اپنے گھروں سے نہیں لیا مولانا یہ میری کتاب نہیں میں عرض کرنا کہ میں حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانے نے قسم تو بینی و بین آبدی مولانا اور ماں پیچھے نہیں پڑی جیسے جی جی اور پھر ایک حدیث نو سبھا نمبر ایک سو چوہتر کا حوالہ دیتا ہے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ ایک بے ادب کافر نہیں اور نے شور وجہ اج سنو بزرگو دوستوں یہ دیکھیں محفل ہے جو خانہ خدا میں منعقد ہے یہاں ہمیں ہر وہ بات کرنا چاہیے جس میں ہم گویا کے خدا کو حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں اور کت موضوع سے انحراف نہ ہو شرائط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی موضوع سے انحراف کرے گا تام تشنی کرے گا تو اس کو شکست خوردہ تصور کیا جائے گا دیکھیں آپ نے خود سنا چاہیے یہ تھا کہ میرے فاضل مخاطب کا جو صدر ہے وہ خود اپنے مناظر کو پابند کر دیتا اب جی ہم بھی زیادتی کرتے ہیں فلاں کتاب میں ان کے شیخ الہند نے زیادتی کی آیت زیادہ کر دی فلاں کر دی دیکھیں ابھی اس قسم کی باتیں کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے میں آئندہ کہوں گا اس قسم کی کوئی بات نہ آئے جو ہمارا اصل مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا مولانا جو آپ ادھر ادھر ٹنڈورا پیٹا کرتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی کی ذرا اس خانہ خدا میں ہمارے سامنے پیش کر کے دکھائیں تاکہ پتا چلے میں نے القرآن پیش کیا تھا اور اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر پیش کی تھی اس پر مولانا بار بار کہتے ہیں سند سند حالانکہ جب میں نے حوالہ دے دیا ہے تو یہ کہتے ہیں سند پڑھو جی میں مولانا سے یہی کہوں گا دیکھیں نبی پاک نے فرمایا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو آپ نے جو اس سے پہلے کوئی حدیث پڑھی ہے کیا اس کی سند پڑھی آپ نے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ مجھ پہ یہ ذمہ داری کیوں عائد کرتے ہیں بھارت چونکہ ان کا یہ مطالبہ ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے بعد اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یہ جب بھی کوئی حدیث پڑھے تو یہ اس کی سند پڑھے بالکل یہ دیکھیں میں پڑھتا ہوں سند سنیے اخبرانا ابو عبد اللہ الحافظ کالا اخبرانا ابو علی الحسین ابن علی الحافظ کالا حدثنا ابو الموسلی قال حدثنا محمد ابن ابی بکر قال حدثنا عبد اللہ عن داود عن ابي نضرة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه فقرأ ناس خلفه فلما فرغ قال اما آن لكم ان ایک لفظ زائد نقل کیا ہے سلیمان تیمی نے ہم نے زیادتی نہیں کی سلیمان تیمی ایک لفظ زائد نقل کرتا ہے دیکھیں نا ایک آدمی آپ پر آپ کو ایک بات بتاتا ہے اور دوسرا آدمی وہ بات بتاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زائد بھی بتا دیتا ہے تو اس نے کوئی قصور یا جرم تو نہیں کیا بشرتے وہ بتانے والا قابل اعتبار ہو معتبر ہو تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بخاری شریف میں صاف لکھا ہوا ہے زیادت نکالو جی۔ زیادت السکت مقبول یہ سکا قابل اعتبار آدمی جو ہو یہ بخاری کے اندر دو سو ایک صفحہ دو سو ایک زیادت مقبول کوئی تھوڑی سی زائد اگر بات نقل کر دیتا ہے کوئی راوی بشرتے کہ ہے وہ سکا اور مستقل مسئلہ ہے اصول حدیث کا یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ زیادتی یہ سکا معتبر ہوا کرتی ہے باقی امام مسلم گویا کہ بتانا چاہتے ہیں یہ بخاری کا دو سو ایک سفا ہے کہ باقی استادوں نے اتنا کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو جب وہ ملزوالین کہے تو تم آمین کہو امام مسلم فرماتی ہے کہ میرا استاد سلیمان ٹیمی جو اس صنعت کے اندر ایک آ رہا ہے وہ سلیمان ٹیمی کہتا ہے اذاکرہ پنسدو یہ زائد لفظ بھی نبی پاک نے فرمائے ہیں اور یہ کہنے والا چونکہ راوی قابل اعتبار ہے لہذا یہ روایت صحیح ہوگی اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کسی اور کتاب کی روایت بھی نہیں ہے صاف لفظ ہے امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو اور امام مسلم آگے بتاتے ہیں کہ آگے لفظ ہے اضافہ اضافہ تو وہ کراس کرے گا تم نے چپ ہونا ہے اور کس چیز کی کراس لفظ ہے وہ اضافہ غیر مقصوب علیہ فکول امین وہ ولزوالین کہے گا تم نے آمین کہنا ہے پہلے حکم ہے امام کراس کرے گا تم چپ رہو گے وہ ولزوالین کہے گا تم آمین کہو گے واضح بات ہے سورہ فاتحہ کا ذکر ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تم چپ رہو گے پڑھ کر وہ ظالین پہ پہنچے گا تم آمین کہو گے سیدھا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ موجود ہے صحیح ابو وانا کے اندر بھی اور باقی کتابوں کے اندر صحیح ابو وانا اسی طرح ابو دابو دار کتنی مسکد احمد ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اے میں مولانا پہ حیران ہوں یہ دیکھیے ابو وانا ہے سفا ایک سو تینتیس ویزا کبر امام کا کب بھی ویزا تارا آپ ویزا تارا آپ ایک سو تینتیس سفا ہے اس کا جس دو ابو وانا اور اس کے ساتھ مولانا پہ میں حیران ہوں صرف انہوں نے اب تک حدیث ہے پیش کی ہے لا سلا سل ملم یقرا وفاق حدر کتاب اور دوسرا کسم تو سلا دوسرا کسم تو سلا کہتے ہیں میں نے دس بارہ حدیثیں پیش کی ہیں دس بارہ حدیثیں پیش کی وہ دس بارہ حدیثیں کہاں پیش کی ہیں جی آپ متمرک اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں دس بارہ حدیثیں یہاں کہتے ہیں مولانا کہ جی لال ترحمون دس بارہ ہے اداسپور قرآن میں اور لال کا جناب جواب مجھے کہتے ہیں نہیں دے سکتا ڈھائی گھنٹے نہیں دس گھنٹے اگر لگ جائے مولانا سنیے جواب یہ کہتے ہیں لال گویا کہ

یہ صاف لفظ آ رہا ہے مومنوں کے لیے اور آگے لال لا مومنوں کے لیے الحمد للہ دیکھو جی میں عرض کرنا کہ مولانا نے میرے بات آتی ہے کہ لا کرا پان سے مسلم شریف کے بیچے بعد ایک بلد ادا کرا اور غیر مزدود علیہ مرد والی موجود ہے مولانا میں تو ہمانا نہیں پڑی کرنا میرے کو مطالبہ نہیں اگر مطالبہ کرتے سنت جہی کہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا پڑھنی پڑے سنت رہی اللہ فرما نے کہ ایک آدمی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما نے کہ نماز پڑھا رہے ہیں نماز مولانا نے بھی جڑی سنت تمہیں پیش کی ہے وہ وچ لفظ ہے ان راجو لین ان راجو لین بندہ بیان کرنے والا ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا امام نے غلط سورہ فاتحہ نہ پڑھو مولانا میں یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنہ وہاں سے بولا جا سکتا ہے نہیں بولا جا سکتا میرا جلدی وہ کی اللہ اکبر فرمایا عبد مسعود مسعود خر امام میں حضرت دے دے دے دے نہ نماز پڑھی مگر تو نے سنیا کہ مولانا پڑھ کے سنائیے راوی دا اگر تسی اس راوی دا نہ جس بندہ بندے یقین نہ ہو جائے تک نہیں مورانا پیش کیا

ضرورت ہے Thank you. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اور نماز نہیں اور ایسا تیری شریر دندے نے انہاں کو ایک بندہ ہے اسی جی امام دے پیچھے ہوئے گا پھر بھی فرمایا پھر بھی کرو اور نال ہوئی دلیل دیتی ابو داؤد دیو نا فرمایا اور دلیل دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اللہ تعالی قسم کو صلاۃ

تعریف کی کی تھی جس بندہ اے نماز علی مولانا بار بار کہتے ہیں جی سند یہ نہیں پڑھتا تھا سند نہیں پڑھتا تھا جتنی آپ نے روایتیں پڑھی ہیں میں نے سند کا مطالبہ کیا تب آپ نے پڑھی ہے آپ بھی نہیں پڑھتے تھے اور میں نے جو سند پڑھی وہاں کہتے ہیں یہ رجل ہے وہ بتا دے سنیے اسی کے اوپر سند اور میں پڑھتا ہوں یہ دو سو چھبیس نمبر تھی حدیث وہ دو سو پچیس نمبر ہے اقبرانہ ابو الحسن محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین ابن رحمہ اللہ قال اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن ہمشاد علال قال حدثنا محمد بن حسین الماتی بغدادی قال حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا ایوب کا عن منصور ثم لقيت منصورا فحدثني عن ابي بايل عن عبد الله بن مسعود قال في القراءه خلف الامام انصت للقران كما امرت فان في القران لشغلا وسيكفيك ذلك ذاك الامام پوری بات یہاں کوئی رجل نہیں ہے اب چاہیے کہ مولانا اس کو مان لیں کاش یہاں صاف لفظ ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن کا ماں مرتا جس طرح تجھے حکم کیا گیا ہے وہ اللہ کا حکم کیا ہے قرآن یہ اس کے ساتھ وہ لالنا کی بات کر رہے تھے اور بڑا چیلنج دے کر کیا کہ دس گھنٹے تک جواب نہیں آئے گا مولانا کے چیلنج کے بعد والی باری میں میں نے اس کا جواب دے دیا کہ لاللہ میں مومن کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ لاللہ میں مومن کو خطاب نہیں کیا جا سکتا اور پھر آگے وہی کسان تو سلا تھا ایک لی ہوئی وہاں پر قسم تو سلاتا وہاں کوئی مقتدی کا لفظ نہیں اور میں چیلنج کر کے کہوں گا مولانا کو یہ جو حدیث ہے قسم تو سلاتا کہ میں نے فاتح کو تقسیم کیے تھے وہ کیا نصب بندے کے لیے نصب اللہ کے لیے یہ تقسیم ہے اس کا کون منکر نبی پاک نے بتا دیا ہم نے مان لیا سوال یہ ہے کہ میں یہ یہ یہ کرو کہ تم ایمان کے کے پیچھے الحمد اگر ہمت ہے تو بتاؤ اور پھر اس بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انہوں نے بجائے کچھ اور پر کہنے کے وہ پیش کر دیا ہے ایک اثر کہ جی زہر اور اثر میں امام کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے وہاں کوئی فاتحہ کا نام نہیں ہے اگر مولانا میں امت ہے تو جس سفا سے یہ بات پڑی ہے وہاں فاتحہ یہ بتا دیں میں یہاں پر ان کے فصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار وہاں فاتحہ کی کوئی صلاحت نہیں اور اس کی میں فلم کر وہاں زور کر میں پڑھی دوں میں نے زہر اور اثر میں ایک سو بہتر سفید یہ ایک سو بہتر نمبر سفا نمبر سو ایک سو بہتر نمبر ہم نے پیش کیا تھا نا یہ ایک سو ایک سو بہتر نمبر اس میں لفظ ہے پسمے تو یکراؤ پھر زہورے بل اصرے تو یکراؤ پھر زہرے بل اصرے زہر اور عصر میں وہ پڑھتے تھے امام کے پیچھے کیا پڑھتے تھے کوئی موجود نہیں اور یہ جو صنعت پڑی ہے مولانا اس کے اندر شریک رابی موجود ہے واقعہ کو صحیح ثابت کر لے تو گل بھی عبداللہ بن مسعود کی اپنی تو نہیں ہو رہی نا بات تو کرنی ہے قرآن پاک کی اور نبی پاک کے فرمان کی قرآن پاک کا صاف حکم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اپنی بات میں نہیں کر رہا انہوں نے قرآن پاک کا جو معنی بتایا وہ بتا رہا ہوں اور اس کے برعکس میں بالکل صاف کہتا ہوں یہ کسی ایک صحابی سے اس کے برعکس نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ ذاکر کا یہ مانا نہیں ہے کوئی میں پیش کر رہا تھا اور بات لمبی ہو گئی یہ دیکھیں میرے پاس محتا مالک ہے یہ اس سے میں پڑھنے لگا ہوں مالک صلاة جہاں فقال فقال احد رجل انا یا رسول اللہ اللہ یہ پوری حدیث ہے حضرت حضرت ابو ابو فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ نبی پاک صلی علیہ وسلم نے وہ نماز جس کے اندر جہرن کرا جہار کی تھی جب اس نماز کو نبی پاک نے ختم کیا تو نبی پاک نے یہ پوچھا احد احد ہلکا نبی پاک پوچھتے ہیں نماز پڑھ کر وہ جی تھوڑے تم کسی نے میرے, میرے نال پڑھا ہے تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے فکالا رج محتا مالک اللہ سے یہاں سے پیش کر رہا ہوں فکالا رج ایک آدمی رج نکرا ایک آدمی کہتا جی ہاں میں میں نے آپ کے پیچھے پڑھا ہے نبی پاک فرماتے ہیں ہندی اکول مالی اوناد اور قرآن سمجھ نظر لفظ اب نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے پھر نبی پاک نے پوچھا یہ نہیں پوچھا کسی نے رکو کیا ہے یا نہیں سجدہ کیا ہے یا نہیں اتحیات کیا ہے یا نہیں کیوں وہ نبی پاک کا طریقہ بتایا ہوا تھا وہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی پوچھا یہ کہ کسی نے میرے پیچھے کراط کی ہے گویا کہ یہ کام نبی پاک نے بتایا ہوا نہ تھا اس لیے نبی پاک نے پوچھا کہ یہ کام کسی نے کیا ہے ایک آدمی کہنے لگا ہاں جی میں پیتا باقی سارے موجود ہیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے جی آپ کے پیچھے فاتحہ پڑی ہے وہ جی کیوں نہ پڑے آپ نے جو بتایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کوئی صحابی نہیں کہتا ایک کہتا ہے میں نے پڑھی ہے اب چاہیے یہ تھا نبی پاک فرماتے ان باتیوں کو جنہوں نے نہیں پڑھی تھی ان کو بتاتے کہ فاتحہ کے بغیر نماز تو نہیں ہوتی نا تم تو پہلے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نماز کو دہراؤ لیکن میں اپنے فاطر مخاطب کو یہ چیلنج کر کے کہوں گا اے حدیث لاؤ جس کے اندر نبی پاک نے ان باقیوں کو یہ کہا ہو کہ تم نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں اٹھ کے پڑھو لیکن نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اور وہ جو ایک آدمی جس نے پڑھا تھا وہ بھی راجو لون نکرا کوئی معروف معروف مشہور آدمی نہیں او بکر صدیق عمر فاروق عثمان نہیں کوئی نکرا پتہ نہیں کون ایک آدمی وہ پڑھتا ہے نبی پاک نے اس کو چاہیے یہ تھا نا کہ پھر اگر فاتحہ ضروری ہوتی تو اس کو شاباش دیتے یوں نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا مالیا یہ مالیا کا لفظ عربی زبان میں ڈانٹنے کے لیے آتا ہے جس نے نبی پاک کے پیچھے کراس کی نبی پاک نے اس کو ڈانٹا قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان کے واقعہ میں جب حضرت سلیمان بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں مالیا لا غصے میں آتا ہے پیغمبر ہد پہ اور غصے کا اظہار کرتے ہو تھا جب قرآن جو کہتا ہے چپ رہو اور یہ پڑھتا ہے تو نبی پاک نے اس کو ڈانٹا اور آگے فرمایا مالیہ انازا القرآن میرے ساتھ قرآن میں منازعات کیوں ہو رہی ہے سمجھنا منازعات کا معنی کیا ہوتا ہے معنی سمجھاؤں یہ حدیث کچھ چیز ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ الکبریا اور ادائی العظمت و اظہاری فمن نازانی کی ہوا تکبر کرنا عظیم بننا یہ اللہ کی صفت ہے کسی اور کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تکبر کرے جو کوئی یہ کام کرے اس نے اللہ کے ساتھ منازت کی اللہ نے اس کو اعلان جنگ دیا اس کا مطلب کیا ہے یہ یعنی تکبر حق ہے اللہ کا اور یہ بھی کرنا شروع کر دے الحمد میں مولانا کو مطالبہ مولانا نے وہ روایت ہی چھڑ دیتی مولانا پچھلی روایت کوئی ایک لفظ دسو مطلب یہ ہوگی کہ یہ آیت سورت فاتحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے یا حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ ہے فرمانے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر گرا خلف الامام جہاں بی بی جاؤ ننگے ننگے گلا کٹی جاؤ فرمانے نے ان سے بھی قرآن تمام تباہ دیتا بھائی قرآن جب پڑھا جائے تو جو ہو جائے حکم دیتا گیا ہے جدا حکم ہے جنہیں دیتا ہے کیوں دیتا ہے نہ

اسرانی کو مثال پیش کرو نہیں پیش کر سکتے نہیں پیش کر سکتے اور پھر مولانا رواتا چھٹی جاؤ رواتا چھٹی جاؤ کوئی بات نہیں کوئی اعتراض نہیں سمجھ والے سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ دے مسلمان دیکھو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے پھر مگر کسی آدمی نے کچھ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماندے نے پتا نہیں کیوں ہو رہا لڑائی دے کو دیکھو لے لے لے جا جا جا اے ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ دا لفظ ہے اپنے مینوں پتہ نہیں کی کی کی مینوں مینوں پتہ پتہ پتہ نہیں نہیں نہیں کیڑا مطلب ہے میں گل ہے کہ جڑا نا جڑی ہے جی جتر ہو رہی ہے مولوی جی کلو ڈانٹ رہا ہے اے تھے تے نہیں ڈانٹ رہا اے تو کہ لے جا

ایک آدمی نے آپ کے پیچھے آ کے سب اس مرتبے کا لالا پڑیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو کم کرا دے سب اس مرتبے کا لالا وہ ساڈے وچ کیڑے بندے نے سب اس مرتبے کا لالا پڑیا ہن دیکھو ساڈا بھی یقین ہے کہ سورہ فاتحہ تو علاوہ جڑی کرا دے نہیں پڑھنی چاہیے ایک قاتل تے اگر ڈانٹ دے تو انو ڈانٹ سمجھ لو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیتا انو تعجب سمجھ لو روایت او پیش کرو دلیل او پیش کرو جدے فاتحہ فاتحہ نہ پڑھو یا یا امام جب جب نہیں پڑھتا ہوگی نماز ہو ہے ہے ہے ایک ایک کے مطابق کوئی علاج پیش کرو کہ کہ مینو مینو ایڈے آدھے ہیں تھی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جلال نے شریک اے دیکھو نہو جلد چار صفحہ تین سو فرمایا یا یا یا یا اور ہیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہے دس سال کی بڑے آ رہے اور مولانا کہ لیے عبد عبداللہ بن مسعود نے سورج فاتحہ نہیں پڑھی تو دس دریا کی پڑھا ہے آؤ میں پختہ پختہ آدمی پختہ آدمی ہے جی گھر پکی دے مضبوط ہے آؤ ہوں میں تمہیں آدھے نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں جا مطلب یہ ہوگا کہ آ مفت دی ہے آؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح ابن حبان صفحہ 142 جلد نمبر 4 فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن یحیی الذهلی قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز جو ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور نماز نہیں ہوتی کل تو حضرت ابو ہرا نے میں پوچھا دیکھو دیکھو دیکھو روایت سند ہے ہے حوالہ ابن حبان جلد چار سب مولانا ڈال رہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں میں بارہ پندرہ حدیثہ پڑھی ہیں کوئی نے نے جواب نہیں نہیں دیا جی، میں بھائی کون تو فرض اللہ نبی امام کے پیچھے بھی فرمایا یدی بندہ نظر فرمایا میرے ہاتھ ہاتھوں پڑیا پڑھ کے نہ انکار کے نا ہل کر کے پڑھو دیکھو ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ

اج تو کی پڑھے تے امام دے گوجے جڑا بندہ ہر کا امام دے مگر پڑھدا ہے کوئی گوج نہیں اسی ایک نہیں ہزاراں بندے امام دے مگر ہوئے اسی دوران بندہ پڑھنے تڑے تڑے امام دے گوج نہیں ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مان میں پڑھتے سن تے گوج کیویں ہو گیا صحابہ کرام دے وچوں کسی آدمی نے اگر پتہ نہیں ہوں جس طرح دے حدیث جون ہے کہ ایک آدمی آیا اور نہا کے تے اے پڑھیا ہی ربنا لك الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن بھی آیا ہے اچھی آواز میں انہوں نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تعریف کی تھی کہ بھائی تم ایک کلمے جڑے کہہ رہے میں ایک رواج طریقہ والا ہوں نا تری فرشتے بیٹھے نے جڑے انہاں کلمات کو خدا کو لے جان واسطے پیش پیش کرن تو محترم مولا مولانا کوئی بات پیش کرو جنہیں رچائے لہو لہون کوئی حدیث پیش کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہیں رچائے لہو لہون کہ جڑا بندہ امام دے پیچھے سورت فاتح نہیں پڑھتا ہوتی نماز ہو جاتی ہے یا امام دے پیچھے سورت فاتح نہ پڑھو وہی بات پیش کرو مولانا علم تفالو و لن تفالو یہ کم تو آٹے نہیں انشاءاللہ و رضی اے مناظرہ ختم ہو جائے گا اپنے نتیجے نوں پہنچ جائے گا اچھا اپنا جتنا موقع بیان کر مولانا نے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت پیش کی تھی اثر ان کا میں نے کہا تھا اس میں راوی شریک ہے اور میں نے تقریب کا حوالہ دیا تھا وہاں لفظ ہے و کثیرن تغیرہ حفظہ انہوں نے ایک جگہ سکھا تل پڑھ دیا کاش اسی میں آگے پڑھتے تہذیب تہذیب و سے وہاں لفظ یہ بھی ہے اس کا حافظہ بہت خراب ہے اور جس کا حافظہ خراب ہو آپ نے اس کی روایتیں لینی ہیں اس کی روایتیں تو وہ لینا جس جو اپنے حادثے میں آدر کا خراب کرے حدیث ہے ہے ہے کثیر کثیر الخطا الخطا تو وہ غلطیاں کرتا ایسے راویوں کی روایتیں لا رہے ہیں میں میں پیش کر رہا تھا یہ بات پوری سمجھا دوں واقعہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مالک سے میں پیش کر رہا تھا ایک آدمی نے کے پیچھے کی نبی پاک نے وہاں اس کو ڈانٹا کس طرح مالیہ میں یہ کہہ رہا تھا مالیا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان بڑے غصے میں آ جائے اور ڈانٹے کسی کو جس طرح حضرت سلیمان علیہ سلاد وسلام خود خود کی غیر حاضری پہ بڑے ناراض ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا مالیا وہی لفظ نبی پاک نے امام کے پیچھے پڑنے والے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ بھی کر دے اور آگے میں کہہ رہا تھا آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں قرآن میں کہہ رہا تھا منازعات کا معنی نبی پاک نے جو خود بتایا وہ کیا ہے اس حدیث مناظر جو میں پیش کر رہا تھا حدیث قدسی ہے وہ الفریا اور دائی عظمت و اداری وہاں بتا کے رہا تھا کہ اللہ نے بتایا تکبر میرا حق ہے جو آدمی بندہ بھی ہو اور کرے تکبر تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اب منازعات کا معنی ہمیں پتا چلا کہ حق ہو کسی کا لے لے کوئی اور تو وہاں پہ پڑ جاتا ہے جھگڑا نبی پاک فرماتے ہیں مالی یا نازا القرآن یہاں امام میں ہوں قرآن پڑھنا میرا حق ہے وہ مقتدی اور تمہارا حق نہیں ہے تو تم نے کیوں پڑھا مالیہ نازا القرآن آگے فرماتے ہیں حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جب نبی پاک نے یوں فرمایا ڈانٹا یہاں اس لفظ یہ ہے فن تہن ناسو انل کراتے خط انل کراتے فن تہن ناسو انل کراتے فی ما جہاں فی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءتے ہی سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک نے یوں ڈانٹا تو اس کے بعد صحابہ نے جہری نماز میں نبی پاک کے پیچھے پڑھنا چھوڑ